نعیم بن ابی ہند نے ربعی بن حیرہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت حضیفہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہوئے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک آدمی اللہ عز و جل کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا تو نے کیا عمل کیا اس نے کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں مالدار آدمی تھا میں لوگوں سے اس میں سے دیے ہوئے قرض کا مطالبہ کرتا تو مالدار سے خوش دلی سے قبول کرتا اور تنگ دست سے درگزر یعنی مزید محلت دیتا یا نہ دے سکتا تو معاف کر دیتا فرمایا تم بھی میرے بندے سے درگزر کرو یہ سن کر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چورانوے